السلام علیکم ورحمۃ اللہ سورۃ الملک آیت تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور وہ اللہ جس نے سات آسمان اوپر تلے بنائے ایک کے اوپر دوسرا دوسرے کے اوپر تیسرا اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے اس میں کوئی بے ضابطگی کوئی غلطی کوئی کمی نہیں ہے تم دوبارہ اس پہ نظر ڈال کے دیکھو کیا کوئی سوراخ نظر آ رہا ہے کوئی غلطی نظر آ رہی ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کام کرتے ہیں وہ بہترین ہوتا ہے اتنے بڑے آسمان پورے سات آسمان لیکن وہ بالکل سیدھے اور برابر ہیں کوئی ان میں سوراخ نہیں کوئی ان میں ٹیڑھا پن نہیں کوئی ان میں سے خراب نہیں اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں بنانے والا ایک ہے اور سب سے طاقتور ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دوبارہ دیکھو سہبارہ دیکھو اور پھر سے دوبارہ دیکھو کیا تمہیں اس میں کوئی کمی نظر آ رہی ہے